بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صاد آیت چوبیس پچیس قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطات ليبغي بعضهم على بعض على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا آپ نے اس کا فیصلہ فرما دیا اور اسی وقت آپ کو خیال آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے تنبیہ ہے چنانچہ فوراً استغفار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی عطا فرما دی ترجمہ اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے پس وہ معافی مانگنے لگے اپنے رب سے اور سجدے میں گر پڑے اور توبہ کی پھر ہم نے ان کو وہ بات معاف کر دی اور ان کے لیے ہمارے ہاں مرتبہ اور اچھا ٹھکانہ ہے آیت چونتیس وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا جیسد سمب ترجمہ اور ہم نے سلیمان کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا پھر وہ توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار قسم کھائی کہ آج رات اپنی سب بیویوں کے پاس جائیں گے اور ہر بیوی ایک بیٹا جنے گی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا اس موقع پر انہوں نے انشاءاللہ اللہ نہ کہا اس پر یہ آزمائش ہے کہ کسی بیوی نے بچہ نہ جنا صرف ایک بیوی نے ایک ادھورا دھڑ جنا یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور انشاءاللہ اللہ نہ کہنے پر استغفار کیا بلند اور قریبی مقام والوں کو اچھی چھوٹی بات پر بھی تنبیہ کی جاتی ہے آیت پینتیس قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ترجمہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے کہ میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو بے شک آپ بڑے عنایت کرنے والے ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام کا اس قدر استغفار کرنا استغفار کی اہمیت سمجھنے کے لیے کافی ہے اور یہ کہ اپنی دعا اور حاجت مانگنے سے پہلے استغفار کرنا اس دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے آیت چوالیس وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدِ اواب ترجمہ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو کا مٹھا لے کر مار لے اور قسم میں جھوٹا نہ ہو بے شک ہم نے ایوب کو برداشت کرنے والا پایا وہ بڑے اچھے بندے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں کسی بات پر ناراض ہو کر قسم کھالی تھی کہ تندرست ہو گئے تو اپنی بیوی کو سو لکڑیاں ماریں گے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قسم کو سچا کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیا کیونکہ بیوی بے قصور اور حالت مرض کی خادمہ تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ وہ بڑے اچھے بندے ہیں اور ان کی سب سے پیاری صفت رجوع اللہ ہے کہ اتنی بڑی مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے رجوع نہ کیا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے جڑے رہے اور اسی کی طرف رجوع کرتے رہے آیت چھیاسٹھ رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار ترجمہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کا پروردگار اور جو کچھ ان کے درمیان ہے غالب بڑا معاف کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالی ایسا عزیز غالب ہے کہ اس کے زبردست قبضے سے کوئی نکل کر بھاگ نہیں سکتا اور وہ ایسا غفور بخشنے والا ہے کہ اس کی لامحدود رحمت اور مغفرت کو کوئی محدود نہیں کر سکتا بس قیامت کا دن آنے والا ہے اور تم نے اس اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے جو غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی